اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا